کرشن چندر کی کہانی لکھپتی بننے کا نسخہ جب میں آٹھویں میں چوتھی بار فیل ہوا تو گھر سے ایک ہزار روپے اور کچھ زیور چرا کر بمبئی بھاگایا یہاں تین مہینے میں ٹائپنگ کا کام سیکھ کے میں نے ایک دفتر میں ارضی داغ دی تو کمپنی کا مالک میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا مگر ہم کو تو ایک لڑکی چاہیے میں نے کہا آج کل لڑکی اور لڑکے میں زیادہ فرق تو نہیں رہا لڑکیاں پتلون پہنتی ہیں میں بھی پہنتا ہوں لڑکیاں بشرٹ نما بلاؤز پہنتی ہیں میں بلاؤز نما بشرٹ پہنتا ہوں لڑکیوں کے بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں میرے بال بھی کٹے ہوئے ہیں پھر میں کس طرح کسی لڑکی سے کم ہوں کمپنی کے مالک نے میرے سامنے میری کے چار ٹکڑے کر دیے اور بولا تم تو احمق ہو چلے جاؤ میں چلا آیا پھر میں نے تین مہینے کا کورس لے کے بجلی کے پنکھوں کی مرمت کا کام سیکھا اور کام سیکھ کے ایک کمپنی میں ارضی دی جو یہی کام کرتی تھی کمپنی کا صاحب بولا کیا تم بجلی کے پنکھے کے پرزے توڑ سکتے ہو جی نہیں جوڑ سکتا ہوں کیا تم بجلی کے پنکھے اس طرح جوڑ سکتے ہو کہ ہر تیسرے مہینے پھر ان کی مرمت کی ضرورت پڑ جائے صاحب نے پھر پوچھا جی نہیں میں نے فخریہ لہجے میں کہا میں بجلی کا پنکھا ایسا عمدہ مرمت کر کے دوں گا کہ ایک سال تک تو اس کا ایک پرزا تک خراب نہ ہوگا تو پھر تم ہمارے کام کے آدمی نہیں ہو صاحب نے جواب دیا اور میری عرضی کے آٹھ ٹکڑے کر دیے اس کے بعد میں ایک اسٹرکچرل اسٹیل مل کے دفتر میں گیا اور بڑے صاحب سے جا کر بولا مجھے کام چاہیے کیسا کام وہ بولے کیسا بھی کام ہو میں کروں گا میں نے جواب دیا وہ بولے مگر تم کیا کام کر سکتے ہو میں بولا میں فرش پر جھاڑو دینے کے کام سے آپ کے دماغ میں جھاڑو پھیرنے تک کا کام کر سکتا ہوں میرا جواب سن کر وہ مسکرائے بولے تمہارے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سیٹھ کستوری چند کے داماد ہو میں نے کہا جی نہیں وہ بولا تو پھر تم ضرور سیٹ دھتوری چند کے نواسے ہو میں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں وہ بولا تو پھر تم ضرور سیٹ فتوری چند کے ممیرے بھائی کے خلیرے بھائی کے چچیرے بھائی کے پھپیرے بھائی کے اس کا دم پھول گیا میں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں ہوں تو وہ کڑک کر بولا تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ ہو کر میں چلنے لگا چلتا رہا چلتا رہا اور سوچتا رہا اب میں کیا کروں ماں کے زیور ختم ہو چکے تھے اور ایک ہزار میں سے صرف ایک سو بارہ روپے بچے تھے چلتے چلتے میں نے غصے میں ایک بلڈنگ کی دیوار کو مکہ مارا مگر دیوار نہیں ٹوٹی کیونکہ سیمنٹ کی تھی پھر میں نے غصے سے پاؤں پٹک دیا مگر سڑک کنکریٹ کی تھی اس پر بھی گڈھا نہیں پڑا تو میں نے بجلی کے کھمبے کو ایک زور کا گھونسا دیا مگر وہ فولاد کا بنا ہوا تھا اس لیے اس کا رد عمل بھی ہمدردی کا ثابت نہ ہوا چلتے چلتے سہ پہر کے قریب مجھے سخت بھوک لگی تو میں ایک اسپورٹس کی دکان میں گھس گیا دکان میں کرکٹ ہاکی فٹ بال اور ٹینس کے سامان کے ساتھ ساتھ کانچ کے خوبصورت باؤل میں گول گول سفید رس گلے رکھے ہوئے تھے میں نے ان کی طرف اشارہ کر کے دکاندار سے کہا بڑے عجیب ہو اسپورٹس کی دکان پر رس گلے رکھتے ہو وہ بولا یہ بمبئی ہے یہاں سب چلتا ہے میں نے کہا مجھے دو روپے کے رس گلے دو اس نے دو روپے لے کر کانچ کے باؤل میں سے دو رس گلے نکالے میں نے کہا بازار میں تو رس گلا دو آنے کا ایک ملتا ہے وہ بولا یہ اسپیشل ٹائپ کے رس گلے ہیں میں نے کہا تو پھر چار دے دو اس نے مجھے ایک لفافے میں چار روپے کے چار رس گلے ڈال کر دے دیے میں لفافہ لے کر باہر نکل آیا آگے بڑھا تو ایک جوہری کی دکان پر بڑے عمدہ اور خوبصورت کیلے نظر آئے ہرے ہرے اور خوب موٹے تازے چمکتے ہوئے میں نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو جوہری کی دکان پر کیلے رکھتے ہو وہ بولا سونا بیچنا منع ہے اس لیے کیلے بیچتا ہوں میں میں نے نے نے پوچھا کیا بھاؤ دو گے چھ چھ روپے روپے درجن درجن اس جواب دیا حیرت سے چلا کر کہا بارہ آنے درجن کے بھاؤ سے بازار میں جتنے کیلے چاہو خرید لو وہ بولا یہ اسپیشل ٹائپ کے کیلے ہیں میں نے کہا اچھا تو ایک درجن دے دو اس نے ایک درجن کیلے ایک بڑے سے لفافے میں ڈال کر میرے حوالے کیے میں دکان سے باہر نکل آیا اور میٹرو سنیما کے سامنے کے میدان میں چلا گیا کہ کھلی دھوپ میں ہری ہری گھاس پر بیٹھ کر اپنا کھانا کھا لوں گھاس پر ایک کونے میں دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ایک جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں لفافے کھولنے لگا سب سے پہلے میں نے رس گلوں والا لفافہ کھولا اور ایک رس نکال کر اپنے منہ میں ڈالا منہ میں ڈالتے ہی کچھ کسی آواز پیدا ہوئی اور مجھے معلوم ہوا کہ جسے میں رس سمجھا تھا وہ دراصل پنگ پونگ کا ایک گیند تھا ریان کا بنا ہوا میں نے مایوس ہو کر جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا کیلا کھانے کے ارادے سے تو معلوم ہوا کہ اس لفافے کے اندر جتنے کیلے تھے وہ سب پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے اب کیا کیا جائے اب کیا ہو سکتا ہے میں نے سوچا پیسے تو میں اس میں خرچ کر چکا ہوں اب تو جو کچھ مل گیا ہے خدا کا شکر ادا کر کے اسے کھا لینا چاہیے اور اوپر سے پانی پی لینا چاہیے چنانچہ میں نے ریان کے رس گلے اور پلاسٹک کے کیلے چبا چبا کے کھا ڈالے کیونکہ رسک کی بےزتی نہیں ہو سکتی اور رسک ہی کے لیے تو میں بھاگ کر بمبئی آیا تھا کھاتے ہی مجھے بے حد پیاس لگی اور پیٹ میں عجیب سی اینٹن ہونے لگی اتنے میں قریب سے ایک چھوکرا گزرا اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا تھیلا تھا اور وہ قریب آ کر بڑے دھیرے سے کہتا تھا پانی پی لو دو روپے میں بانٹ لی میں نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا کیا لوٹ مچی ہے بمبئی میں پانی کی باٹلی دو روپے میں بیچتے ہو وہ بولا یہ جوزف کا پانی ہے میں نے اس سے پوچھا یہ جوزف کون ہے وہ بولا ہمارا مالک ہے تو دو روپے میں پانی کی ایک باٹلی کیوں بیچتے ہو جبکہ راجرز کا اورنج چھ آنے میں ملتا ہے وہ بولا مگر یہ اسپیشل ٹائپ کا پانی ہے پہلی دھار کا میں نے پہلی دھار کا پانی آج تک نہیں چکھا تھا چلو آج یہ بھی ہو جائے جیب میں ایک سو کے نوٹ کے علاوہ ابھی دو روپے باقی تھے لہٰذا ایک باٹلی خرید کر حلق میں انڈیل لی حلق میں جاتے ہی ایسا لگا جیسے چاروں طبق روشن ہو گئے ہوں دماغ میں جتنے جالے تھے سب صاف ہو گئے ہر چیز روشن واضح اور اپنی صحیح صورت میں دکھائی دینے لگی میں ایک چھلانگ لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور سو کے نوٹ کو اپنی مٹھی میں لے کر سیدھا کالبا دیوی روڈ کے کاٹن ایکسچینج کی طرف بھاگنے لگا کاٹن ایکسچینج کے اندر عجب بھگدڑ مچی ہوئی تھی گل گپاڑا نوچ کھسوٹ لوگ ایک دوسرے کے قریب ایک ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھی اس طرح چلاتے تھے جیسے ان کا مخاطب ان سے ایک ہزار گز کی دوری پر ہو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے لیا دیا بیچا خریدا مندی چڑھتی سات اوپر آٹھ نیچے چالیس ہزار گاٹھیں ستر ہزار گاٹھیں ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ میں غصے سے چلایا ایک دلال میرے پاس آیا بولا بیچتے ہو ہاں بیچتا ہوں میں نے غرا کے کہا اور خریدتا بھی ہوں کس بھاؤ سے اس نے مجھے شانے سے پکڑ لیا تاکہ میں بھاگ کر کسی دوسرے دلال کے پاس نہ چلا جاؤں سات اوپر نو نیچے میں نے بلند آواز میں کہا سات اوپر نو نیچے وہ خوشی سے چلایا جیسے میری بات کا اسے یقین نہ آیا ہو ہاں سات اوپر نو نیچے میں نے اسے دوہرا کر کہا دلال خوشی سے چلایا دو لاکھ گاٹھیں دو لاکھ گاٹھیں پھر ایک دم رک کر میری طرف دیکھ کر بولا کس کی عقل کی عقل کی کوئی نیا برانڈ ہے روئی کا اس نے میری طرف صبح کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اسپیشل ٹائپ کا برانڈ ہے یہ میں نے جواب دیا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم اینڈ کمپنی کے ہو ہونا اور کس کا دکھائی دیتا ہوں میں میں تمہیں نے گرج کر کہا پہچانتے بھی نہیں ہو اس نے میرا کندھا جی خاطری کر لینا اچھا ہوتا ہے پھر وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور اپنے سے تین فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے آدمی کے کان میں اپنا پورا حلق پھاڑ کر بولا دو لاکھ چرت رام اینڈ کمپنی دو لاکھ ہیں سات اوپر نو نیچے اور بیچ میں صفر میں نے لکما دیا اور بیچ میں صفر وہ چلاتا ہوا آگے بھیڑ میں غائب ہو گیا کوئی آدھے گھنٹے تک میں بھیڑ کے کنارے باہر کھڑا یہ کپاڑا دیکھتا رہا اور جب میں مایوس ہو گیا کہ وہ دلال واپس نہیں آئے گا تو میں باہر جانے کے لیے مڑا اتنے میں وہ دلال بھیڑ کو چیڑتا ہوا دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور آ کر اس نے میرے ہاتھ میں باسٹھ ہزار روپے کے نوٹ تھما دیے بولا میں نے اس میں سے کمیشن کی کٹوتی نہیں کی ہے میں نے کہا تو کر لو نا سیٹ کو بولے بغیر اس نے ذرا حیرت سے کہا میں سیٹ کو بول دوں گا وہ پونا گیا ہے اچھا تو دو ہزار دے دو دو ہزار کٹوتی کے دے کر میں ساٹھ ہزار لے کر کاٹن ایکسچینج سے نکلا اور ایکسچینج کے باہر ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ٹیکسی والے سے کہا چلو بمبئی کے باہر کہیں بھی لے چلو اور میں نے دل میں سوچا کہ اب چرت اینڈ کمپنی کے اور میرے درمیان جتنا بھی فاصلہ یا ٹیکسی جتنی بھی جلدی کر دے اتنا ہی اچھا ہے باندرا کے قریب پہنچ کر مجھے بڑے زور سے پیشاب لگا میں نے ادھر ادھر دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر ٹیکسی کے فرش پر نگاہ ڈالی مگر ٹیکسی ڈرائیور ایک بھاری بھرکم مچھل پٹھان تھا اس لیے میں گھٹنے دبا کے بیٹھ گیا اور ٹیکسی والے سے کہا لنکنگ روڈ پر فوراً لے چلو کیونکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ لنکنگ روڈ پر سڑک کے دو رویا بہت سے پلاٹ خالی تھے جہاں ابھی تک بلڈنگیں نہیں بنی تھی ٹیکسی والے نے شہ پا کر زور سے بھگائی ایک خالی پلاٹ کے قریب جا کر میں نے کہا ٹیکسی روک دو ٹیکسی رکتے ہی میں تیر کی طرح ٹیکسی سے نکلا اور بھاگتا ہوا خالی پلاٹ کے کے قریب جا کر اندر اندر چلا گیا گیا جاتے ہی ایک آدمی میرا راستہ روک کھڑا ہو شکل و صورت سے سندھی معلوم ہوتا تھا تم کیا پلاٹ خریدنے کو آیا ہے اس نے مسکرا کر پوچھا ہاں میں نے جلدی سے کہا مگر آگے سے ہٹ جاؤ ذرا کتنے میں لوگے وہ پھر میرا راستہ روک کر بولا جتنے میں دے دو میں نے کہا مگر میں بہت جلدی میں ہوں اس وقت آگے سے ہٹ جاؤ ذرا مجھے فارغ ہو لینے دو وڑی اتنی جلدی کیسے فارغ ہوگا وہ سندھی اپنی بانچیں کھلاتے ہوئے بولا یہ پلاٹ سیٹ کا ہے ڈیڑھ لاکھ میں ملے گا پچیس ہزار ایڈوانس لیں گا ہم آج ایڈوانس دے دے کر کر سودا پکا جاؤ وڑی باقی کل دینا ہم سیٹ شرشروانی وانی کو ابے زیادہ شرشروانی وانی مت کر مجھے تحریک ہوتی ہے میں بے قرار ہو کر چلایا اور جیب سے پچیس ہزار کے نوٹ نکال کر بولا یہ لے پچیس ہزار روپے ایڈوانس کے اور راستے سے ہٹ مجھے پلاٹ دیکھنے دے میں نے جلدی سے اسے پچیس ہزار روپے دے دیے اور پلاٹ میں پیشاب کیا اس کے بعد سیٹ سرسروانی کا ایجنٹ مجھے اپنے آفس میں لے گیا اور اس نے پچیس ہزار کی رسید مجھے دے کر کہا یہ رسید لے کے جاؤ کل تین بجے باقی روپیہ لے کر آؤ کل تین بجے ہمارا سیٹ سرسروانی ادھر آئے گا پلاٹ کا کاغذ تمہارے حوالے کر دے گا میں نے بادل ناخواستہ رسید لے لی اب کیا ہو سکتا تھا میں نے پچیس ہزار میں پیشاب کیا تھا دنیا کا سب سے مہنگا پیشاب پلاٹ خریدنے کے لیے باقی روپے میرے پاس کہاں تھے اس لیے میں نے رسید جیب میں ڈال لی اور کل آنے کا وعدہ کر کر کے کے رخصت ہونے ہی والا تھا کہ دفتر باہر ایک ایک کار آ اور موٹا گندمی رنگ کا کا آدمی زرد ٹیرلین سوٹ ڈانٹے ہوئے بھاگتا بھاگتا اندر آیا اور ہانپتے ہانپتے بولا او گلدوانی ڈی نمبر فائیو کا پلاٹ بیچا تو نہیں تھی نے گلدوانی سر سے پاؤں تک مسکراہٹ بن گیا پچیس ہزار کے نوٹ اس آدمی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا سودا ہو گیا پچیس ہزار ایڈوانس بھی مل گیا سیٹ یہ لو کتنے میں بیچا بڑی جتنے میں آپ نے بولا تھا پورے ڈیڑھ لاکھ میں ایک کم نہ ایک زیادہ اس آدمی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا بولا وہ سیٹ مول چند کو ادھر سنیما بنانے کا پرمٹ مل گیا ہے وہ ادھر سنیما باندھے گا چار لاکھ میں پلاٹ لیتا ہے ہمارا ہم تو اسے دے چکا سیٹ شرشروانی گلدوانی کے چہرے کا بلب بج چکا تھا اور رسید میرے پاس ہے میں نے سیٹ شرشروانی کو رسید دکھاتے ہوئے کہا اوہ سیٹ کے منہ سے بے اختیار مایوسی کے لہجے میں ایک گہری آہ نکلی پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کرسی پر گرا دیا اور خود قریب میں ایک کرسی کھینچ کر بولا سیٹ تم ہمارا نقصان مت کرو یہ سودا کٹ کر دو میں کیوں کروں میں نے بڑی مضبوطی سے انکار کیا ہم تم کو اس سے ایک ہزار گز بڑا اور جاستی زمین کا پلاٹ ادھر باجو میں دیتا ہے نہیں ہم کو یہی زمین چاہیے میرے لہجے میں بھی چابو کسی تیزی آ گئی سیٹ سرسروانی وانی بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا پھر بولا ہم تم کو تمہارے پچیس ہزار روپے کے ساتھ پچاس ہزار روپے اپنی طرف سے واپس کرتا ہے پورے پچاس ہزار ہم کو پچاس ہزار ہزار نہیں چاہیے چاہیے سیٹ یہی زمین اچھا ساٹھ لے لو میں نے کہا نہیں ستر میں نے کہا نہیں تو کیا لوگے تم سیٹ سرسروانی وانی اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھنے لگا اس کے چہرے سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو ان پیسوں سے آتی ہے جو بہت دیر تک کسی کی مٹھی میں دبے رہے ففٹی ففٹی میں نے کہا وہ انجان بن کر بولا ففٹی ففٹی کیا میں نے کہا تم اس زمین کی قیمت ڈیڑھ لاکھ لگاتا تھا مگر اب تم کو اس کا چار لاکھ ملتا ہے اس لیے ڈیڑھ لاکھ کے اوپر جو اب تم کو منافع ملتا ہے وہ آدھا تم لے جاؤ آدھا ہم کو دو سیٹ شرشروانی نے چند لمحوں تک تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا پھر اس نے میرے پچیس ہزار کے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیے اس کے بعد اس نے اندر کی جیب ٹٹول کر اس میں سے ایک بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک ایک لاکھ کے نوٹ نکالے پھر پچیس ہزار روپے میرے والے نکالے اور پھر سوا لاکھ روپے میرے ہاتھ میں تھما کر بولا سیٹ تمہاری تقدیر اچھی تھی یہ روپے تم لے جاؤ پھوکٹ میں اور میری زمین چھوڑ دو میں یہ سوا لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے چلا آیا بچپن میں مجھے اپنے گاؤں میں برف کے گولے بنانے کا بہت شوق تھا جب برف پڑ کر تھم جاتی تھی میں گھر کے باہر گھاٹی پر نکل کر برف کا گولا بنا کر اسے گھاٹی پر لڑکاتا تھا تو برف کا گولا بڑی تیزی سے لڑکتا جاتا تھا اور آس پاس کی برف کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے بڑا ہوتا جاتا تھا یہی حال روپے کا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا گولا بنا کر میں نے جو اسے بمبئی کی گھاٹی پر لڑکانا شروع کیا تو روپے کے ساتھ روپیہ ملتا چلا گیا اور اب تو اتنا بڑا گولا بن چکا ہے اس کا کہ میرے سنبھالے سے بھی نہیں سنبھلتا آج کل میرا شمار بمبئی کے بڑے بڑے لکھپتیوں میں ہوتا ہے چند دن ہوئے مجھے بھاگرا یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فلاسفی کی اعزازی ڈگری عطا کی تھی ڈگری دیتے وقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں لڑکوں کو اپنی کامیابی کا راز بتاؤں اس سمے تقریر کرتے وقت میں نے طلبہ سے کہا تھا لکھپتی بننے کا ایک ہی نسخہ ہے محنت کرو محنت کرو اور دنیا میں ایمانداری سے جیو مجھے امید ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علم اور اس قصے کے پڑھنے والے ضرور میری نصیحت پر عمل کریں گے اور بڑے اچھے کلرک ثابت ہوں گے